سن انیس سو اناسی کی وہ ایک ٹھنڈی رات جب دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے ٹمٹماٹے چراغ کو مٹانے کے لیے روسی طیارے گرج رہے تھے روسی ٹینک بستیوں کو کچر رہے تھے چاروں طرف سے سوویت یونین کی وہ طاقت جس کی پیٹھ پر تیس ہزار ایٹم بم لگے ہوئے تھے جس کے پاس دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار تھے جو کیمیابی اسلحے سے لیس تھا آ گیا اور ہدف یہی تھا جو مسجد نظر آئے گرا دو جو مدرسہ نظر آئے گرا دو جو مولوی نظر آئے مار دو جو مجاہد نظر آئے لٹکا دو جو ان کا معامن نظر آئے اس کو ختم کر دو دنیا نے سوچا اب صرف ڈیڑھ دن کا فیصلہ ہے کراچی کی بندرگاہ پہ روسی نظر آئیں گے گوادر کے ساحل پر روسی نظر آئیں گے شارجہ کی بندرگاہ پر روسی نظر آئیں گے کون روک سکتا ہے آخر اتنی بڑی طاقت کو کون سی قوت ہے اسے روکنے کے لیے کون سی پاور ہے ہزاروں ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہونے کی مگر میرے رب نے میرے رب نے دکھایا چند دنوں کے بعد نقشہ بدلا ہوا تھا اور روس اپنے انگوٹھے اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا تھا